حضرت سعید بن جبیر سے منقول ہے کہ سکر سے مراد شراب ہے سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو اناسی